اس کے علاوہ بھی اللہ تعالی کی پناہ جو انسان مانگتا ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی تعلیم تھی اور ان کے توسط سے اس پوری امت کو تعلیم ہے اسی لیے آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی اللہ کی پناہ حاصل کرنے میں بہت اپنے اشتیاق کا اظہار کرتے تھے حضرت عبداللہ الدین رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے آ کے کہا کہ حضرت حرارہ رضی اللہ جتنی احادیث بیان کرتے ہیں مجھے اس پہ ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ یہ کیسے اتنی احادیثی یاد تو حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ نے اس کی بات کو سنا اور انہوں نے چھپ سے فرمایا کہ زکب اللہ ہم تقی نفی شکن میں یہ جو وسوسہ جس کا تم اظہار کر رہے ہو اس سے تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں تو صحابہ کے نام اللہ نے اسی طرح اللہ کی پناہ ایک دوسرے کو اس کی طرف توجہ بھی دلاتی تھی قرآن پاک کی تلاوت آپ کرتے ہیں اس میں تدبر کیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تعوض یعنی اللہ کی پناہ اور اللہ تعالی سے حفاظت کا طلب کرنا ہر زمانے میں اللہ کے نیک کا شیوا رہا ہے یا باللہ من الشیطان الرجیم اس جملے کو اگر آپ سمجھیں تو آپ دیکھیے کہ انبیاء عالم السلام ہوں یا صحابہ کرام ہوں یا علی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین یا اس امت کے عام مسلمان سبھی کو اس بنا چارہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے پناہ کی درخواست کرتے ہی کہ پناہ مانگنا ہر دور میں انسان کے عز کا اظہار ہے اللہ کی قدرت کاملہ کا اعتراف ہے اپنی طرف سے اللہ اللہ رب العزت کے ہاں درخواست پیش کرنے کا ایک ذریعہ اور دوسری اہم حقیقت جس کا ادراک ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پناہ مانگنا صرف شیاطین اور ان کے اثرات سے ہی نہیں بلکہ ہر اس نامناسب بات کا بھی احاطہ کیا گیا ہے جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں ادب کے خلاف اللہ تعالیٰ کے قدر بندوں نے بھی ان دعاؤں اور جملوں سے پناہ مانگی ہے جن دعاؤں کے متعلق انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا یہ کلام شہنشاہ حقیقی اور قادر مطلق کے شعم نشان نہ تھا یہ بات تو حق تعلی شاہ کی بارگاہ کے متعلق ہے اب دیکھیے مفت علیہ سلاط والسلام کا معاملہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی نجات کی درخواست دی اور درخواست کے الفاظ دیکھیے ایک ایک لفظ سے آج حسن ادب اللہ کی حاکمیت کا یقین ٹپک رہا کہ بلاشت کو شبہ وہ جس نبیت کے عظیم منصب پر فائز تھے وہاں کا تقاضا یہی تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنادا نی اور دنی علیہ صلاح والسلام نے اپنے پیردگار سے درخواست کی عرض کیا کہ ان نبنی اہلی اللہ میرا بیٹا میرے اہل عیال میں سے ہے وہ ان نواد الحق اور اللہ آپ کا وعدہ بھی بالکل سچا ہے مانتا احکم الحاکمین اور اللہ سب حاکموں میں سب سے بڑے حاکم تو آپ ہی صرف اتنا عرض کیا مراد یہ تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا وعدہ فرمایا تھا کہ بیٹے کو اب میری اہل عیال کو بچائیں گے تو یہ میرا بیٹا میرے اہل خانہ میں سے ہے اس دعا کے بعد اللہ اعلی کی طرف سے جب وہی آئی اور انہیں تنبع ہوا کہ وہ درخواست نامناسب تھی تو فوراً دوسری دعا مانگنے لگے اور آپ اس کے لفظ دیکھیں کیا ان تربی کا ان کا مال سلی دہی گئی اور اللہ نے آپ سے اطردگار اس بات کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی کوئی دعا مانگ بیٹھوں جس کی مجھے خبر نہ ہو کہ نامناسب بات فوراً یہ کہا کہ کا اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں یہ پریردگار آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی ایسی نامناسب بات نہیں کہہ یہ پریردگار جو آپ کی بارگاہ عالی سمدیت اور اللہ آپ کی بے نیازی اس کی شرح نشان نہ ہو اس بے نیاز سے آپ سے پناہ مانگے بغیر چار ہی کیا تھا اس تعوض اور اللہ کی پناہ مانگنے کا کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے سیدنا یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو ایک کسی بڑے گناہ کی دعوت ملی اور جو صورت حال کی نزاکت اور خواتین کی حرکت کا احساس انہیں ہوا تو قرآن پاک میں آیا معاذ اللہ حسط یوسف علیہ السلام فوراً بولے جھٹ سے اور کا اللہ آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے گناہ کا ارتقاب ہو جائے ایک طرف بشریت اس کے تقاضے دوسری طرف نبوت ابدیت فطرت سلیمہ طبیعت طیبہ کیسے اللہ کی پناہ نہ مانگتے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں پھر ایک موقع ایسا آ گیا جب ان کے شاہی پیمانے میں سے ایک پیمانہ کسی کے سامان میں سے نکل آیا انہوں نے اسے اپنے بھائی کو رکھ لیا اور دوسرے بھائیوں نے کہا کہ آپ اس بھائی کو چھوڑ دیجئے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے یعنی اگر قصور ہے تو اس نے کیا ہے اور اس کی سزا جو آپ مصر میں اسے روک رہے ہیں اور گھر واپس نہیں جانے دے رہے تو قصور کسی کا سزا کسی کو دے دی جائے تو یہ جو ظلم ہے یا ظلم کرنے کی فرمائش کی جا رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا معاذ اللہ اللہ اللہ نے کہا ناکال نے فرمایا یوسف علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اما خزا کہ ہم اللہ من منہ مطنعہ کہ ہم ایسا کام کریں کہ پیمانات کو اور سے برانے دو اور وقت کسی اور کو لیں اور اگر ہم یہ کریں گے اللہ اضل تو ہم پھر نا انصاف ٹھہریں گے نبیت کے منصب کے حامل ہیں خود ظلم کرنا تو درکنار اس کے تصور سے بھی لرزاں ہو کر اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا عصو حسنہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہر نامناسب بات اور فرمائش پر اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے ایسے نہ ہو کہ ہم اپنے نفس عمارہ پیروی پیروی کر گزرے پھر آرم کا تکبر آج بھی نے مسنوی نے بہت اچھی بات کہی ہے قرآن اسی لیے معطوب اور برا ہے کہ اس میں کبر تھا ہم جو قرآن پاک کی تفسیر سننے اور کرنے بیٹھے ہیں ہم کبھی اپنے گربان میں چھان کر دیکھیں کہ ہم نے کتنے ایسے ہیں جن میں یہ کبر نہیں دولت کی بنیاد پہ کدھر ہے صحت کی بنیاد پہ کدھر ہے جوانی کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے علم کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے جو کوئی بھی بنیاد ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے وہ بالکل ناکافی ہے جس بنیاد پہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اس کے سامنے اس کی زندگی میں اس بنیاد کو توڑ دیتا ہے اور اللہ سب کے سامنے دکھا دیتا ہے کہ تم کچھ نہیں اس لیے باطن کے بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت میں اپنے آپ پہ اپنے علم پہ اپنی صلاحیتوں پہ اپنی قوتوں پہ اپنے منصب پہ اپنی دولت پہ ان چیزوں پہ اترانے لگے اور اس کبر کے بعد دوسروں پر ظلم کرنے لگے نا فرعون کا کبر جو آج بھی ضرب المسل ہے اس پہ بہت اچھا شعر مسلم مصنوعی انہوں نے کہا سے مارا تم پر فرعون نے ہمارا جو اندر کا نفس ہے نا یہ کسی طرح بھی فرعون سے کم نہیں ہے لوک اور رائن مارا فرق اتنا ہی ہے کہ اس کے پاس فوج اور لاؤ لشکر اور حکومت تھی ہمارے پاس فوج اور لاؤ لشکر اور حکومت نہیں ہے اگر ہمیں حکومت مل جائے تو ہم بھی فرعون سے کم کر ثابت نہ ہو اس سے بھی بدتر کام کریں تو یہ جو فرعون ہمارے اندر خود چھپا ہوا ہے کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس پر کیسے ضرب کاری لگائی جائے کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس تکبر کا علاج کیسے کیا جائے حسن کی بنیاد پہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور وہ چند سالوں کی بات ہے جسم ڈھل جاتا ہے گوشت ڈھل جاتا ہے حسن سارا حتہ کے خواب میں مل جاتا ہے دولت کی بنیاد پہ بڑا سمجھنا وہ صبح ہے اور شام نہیں ہے روشنی ہے سایہ ہے روشنی ڈھل گئی سایہ بھی ڈھل گیا عہدے کس کے پاس رہے یہ ایسی ریت کی بنیاد پر اتنی بڑی بلڈنگ تعمیر کرنا یہ کسی عقل مند انسان کو زیبا نہیں اللہ تعالیٰ کی جبل قدر پر اندر سعید عمصا علیہ صلاح والسلام ہدایت کی دعوت دینے کے لیے فرعون کے پاس گئے اب دیکھیے یہ تعوض یہ عیوز بلّہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کیسے انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں پایا جاتا ہے فرعون نہ صرف حضرت مسا علیہ صلاۃ والسلام کے قتل پر آمادہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی کہتا ہے کہ میں موسا علیہ السلام کو پکڑنا چاہتا ہوں میں اسے پکڑ لوں گا پر یہ بے ربہ ہوں پکارے اپنے پرگار کو بلائے خدا کو میرے مقابلے میں صورتحال انتہائی خراب ہو گئی حق میں وقت آخرت کا منتر ہے مطلق الانام جابر بادشاہ ہے مگر کیا ہو اللہ کی پناہ اس میں بڑی وسط ہے بڑی کشائش ہے کپڑے کی دھمکی کی دے رہا ہے جو بظاہر کر بھی سکتا ہے اور کر گزرے گا اور نسا علیہ السلام کی دعا دیکھیے ان کا جواب دیکھیے ان کا ربی ردی کو من کل متقبر اللہ حساب میں اپنی اور فرعون تمہارے اور سب کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں اس شخص کے شر سے جو متقبر ہے اور قیامت کے دن جواب دینے کا اسے احساس نہیں فوراً اللہ کی پناہ مانگی کا ربی میں اپنے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں ہم بھی یہی پڑھتے ہیں نا اعوذ بلّہ میں اللہ کی پناہ مانگتا اس کے بعد فرعون کی قوم اس نے جب اس علیہ صلاۃ السلام کی ہدایت کی دعوت سنی تو اس نے ارادہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ صلاۃ السلام کو سنسار کر دیں اور ناحق اس پاک خون سے بھی اپنے ہاتھ ہونے کو تلے بیٹھے تھے تو اسد علیہ السلام نے اپنی جان کو اللہ کے حوالے کیا سورہ دخان میں آتا ہے جب انہیں ان ناپاک ارادوں کا علم ہوا کہ قوم یہ کرنا چاہتی ہے تو ان کا اس بھی ربی اور رب کی منتر میں اپنے پروردگار اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو اپنی قوم بنی اسرائیل کے متعلق ایک گائے کی ضلع کا مسئلہ تھا انہوں نے انہیں کہا اور قوم یہ سمجھتی تھی کہ یہ تو شاید ہمارے ساتھ ہنسی ہے مذاق ہے وہ اتنا جرم عظیم تھا کہ اللہ کی بات کو وہ ہنسی اور مذاق سمجھ رہے تھے حضرت علیہ صلاح والسلام کا جملہ دیکھیے جب انہوں نے اپنی قوم کی یہ بے خوفی خدا کے عذاب سے دیکھی تو ان کا عوضب اللہ الجاہلین میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی جہالت والوں جیسا کوئی کام کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بھی جہالت کے کاموں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے قرآن پاک میں بار بار اللہ کی امید بننے کا ذکر ہے کہ کس طرح وہ اللہ کی پناہ ہر بات میں مانتے تھے حسن علیہ السلام کی مثالات نے دیکھی حسن دن علیہ صلاح السلام کی مثالیں دیکھی حسن یوسف علیہ السلاۃ السلام کی مثالیں دیکھی ان تمام انبیاء علیہ صلاۃ السلام کا اسلئے حسین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو ہم بھی فوراً اللہ کی پناہ مانگیں جب بھی اپنے نفس کی شرارت کا احساس ہو جب بھی شیطان کی کسی حرکت کا احساس ہو تو تلاوت جیسا عظیم کام جو انسان شروع کرنے کے لیے بیٹھا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلا حکم ربانی یہی ہوا کہ دیکھو تم قرآد کرنے لگے سب سے پہلے شیطان وردید کے شر سے اس کے نفر سے ہماری پناہ مانگ لو تم ہماری پناہ میں آ جاؤ ہماری حفاظت میں آ جاؤ پھر ہمارے کلام پاک کی تلاوت شروع کرو ایک اور مقام قرآن پاک میں دیکھیے اللہ کے یہ نیک بنتے کس طرح اللہ کی پناہ کے لیے بے قرار رہتے تھے کس طرح اللہ تعالی سے بات بات پر ہر ہر مرحلے پر خدا کی پناہ کا اپنے آپ کو محتاج تصور کرتے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح اللہ کی پناہ میں چلے جائیں حضرت مریم علیہ السلام جن کے متعلق قرآن پاک میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت بخشی ان کی والدہ نے نظر مانی اور ان کی نظر یہ تھی کہ میرے ہاں جو بیٹا پیدا ہوگا میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اور یہ ان کا خیال تھا مگر جب ولادت ہوئی تو بیٹی کی ہوئی اور پریشان ہوئی کہ اللہ کے گھر کی خدمت کی جو تمنا تھی اب حسرت میں بدل گئی اللہ تعالی کا فضل ان کے شامل حال ہوا اور جب اس پر نظر گئی کہ اللہ کی پناہ میں بڑی وسعت ہے جو میں خواہش کر رہی تھی بیٹے کے ہونے کی وہ پوری نہیں ہوئی اور اللہ تعالی نے مجھے بیٹی دے دی ہے تو میرے پریردیکار کے کام حکمت سے بھرے ہوئے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالی کی خدمت میں عرض کیا اور کہتی ہیں کہ انی وضا تو ہے انسا اللہ میرے یہاں بیٹی ہو گئی تو اللہ نے دو جملے ارشاد فرمائے ایک تو یہ فرمایا کہ عالم بما اور اللہ ہی کو علم تھا کہ کس غضب کی بیٹی نے جنم دیا کتنی مقدر والی یہ بیٹی ہے جس کو ہم نے دی اور دوسرا جملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے وکر کل انسا پر اگر ہم اسے بیٹا دے دیتے تو وہ اس کی بیٹی جیسے نصیب والا کہاں سے ہو سکتا تھا اتنی نصیب والی بچی پیدا ہوئی تو ماں کو تمنا تھی کہ لڑکا ہوتا لیکن اس تمنا کے بعد جب دیکھا اللہ کی رحمت اللہ کی وسعت وسعت حکمت تو مہر اس پہ چلی گئی اور کہتی ہیں وہ سنئی تو ہے مریم اللہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں تو ان میں بکا وزر کیا تھا من الشیطان الرجیم اور اللہ میں اپنی اس بیٹی کو بھی اور اللہ اس بیٹی سے آگے جو اولاد ہو ان سب کو خدایا شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی آپ دیکھیے اللہ تعالی نے اس بچی مریم اس کی اس کی اولاد یعنی ان کے ایک ہی بیٹے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو واقعی اپنی پناہ میں لے لیا اور اس عیسیٰ علیہ والسلام کی نانی اور اس مریم علیہ السلام کی والدہ ان کی وہ ضعیف عورت جو بیٹے کی تمنا کر رہی تھی اس کی دعا کو وہ شرف قبولیت حاصل ہوا اور شیطان مردود سے ایسی بنا ملی کہ وہ ان کی زندگیوں میں اپنا کوئی اثر مرتب کر ہی نہیں سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں آتا ہے آیا ہے آپ نے فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے ضرور چھوتا ہے مس کرتا ہے کچوکا لگاتا ہے اور وہ بچہ اس تکلیف سے چیختا ہے مگر حضرت مریم جب پیدا ہوئی اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو شیطان انہیں چھو نہیں سکا کیونکہ